ابو سلمہ نے بیان کیا اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ گیارہویں کی صبح کو جب آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منا میں تھے تو یہ فرمایا تھا کہ کل ہم خیف بنی کنانا میں قیام کریں گے جہاں قریش نے کفر کی حمایت کی قسم کھائی تھی آپ کی مراد محسب سے تھی کیونکہ یہیں قریش اور کنانا نے بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب یا راوی نے بنو المطلب کہا کے خلاف حلف اٹھایا تھا کہ جب تک وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے نہ کر دیں ان کے ہاں بیاہ شادی نہ کریں گے اور نہ ان سے خرید و فروخت کریں گے اور سلامہ بن روح نے عقیل اور یاہیا بن زحاق سے روایت کیا ان سے امام اوزائی نے بیان کیا کہ مجھے ابن شہاب نے خبر دی انہوں نے اپنی روایت میں بنو ہاشم اور بنو المطلب کہا ابو عبداللہ امام بخاری نے کہا کہ بنو المطلب زیادہ صحیح ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو نوے